کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احباب اہل سنت کہ حکم کی تعمیل میں خصوصاً محترم الحاج نعیم بھائی الحاج اقبال بھائی الحاظ سہیل بھائی وغیرہ کا یہ اثرات کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجد دین و ملت سرکار مجدد بریلوی امام محمد احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مارکت العرا تصنیف لطیف جسے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کے نام سے علماء حق عوام حق علماء اہل سنت عوام اہل سنت جانتے اور مانتے ہیں وہابیوں کے لیے منکرین علم غیب مصطفیٰ کے لیے یہ کتاب ایک ایسی تلوار ہے ایک ایسا وار ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے سنا دینے کے بعد ہر وہابی کو چیلنج کر کے یہ کہنا چاہیے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے مار حضرات دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کی عظمت کا اندازہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کتاب پر جن علماء حق کی تقریضیں ہیں اور وہ علماء حق کہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں رہتے اور بستے اور ہم تمام غلاموں کے لیے سکون کا باعث ہیں جن کی تحریر کا ایک ایک جملہ جن کی تقریر کا ایک ایک لفظ جن کی تقریر کا ایک ایک حرف اہل حق کے لیے مانند آفتاب ہدایت ہے ایسی تقریریں لکھی ہیں ان مقرزین کرام پہ قربان جائیے کہ انہوں نے تقریریں لکھ کر حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کی تحقیق کی عظمت کا لوہا منوا دیا ہے اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اعلیٰ حضرت کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے تحقیق کے آگے علماء حرمین طیبین سردیگو ہو کر اپنی عقیدت کی تحسین پیش کرتے ہیں اور داد عقیدت دیتے ہیں داد محبت دیتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں تھے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں تھے وہ کسی کے پریشر میں نہیں تھے ان کو کسی چیز کی لالچ نہیں تھی بلکہ وہ اہل حق ہیں کہ جن کی نالین کا گرد ہمارے دل کی آنکھوں کا سرما ہے کہ انہوں نے بلا کسی خوف تردید کے پوری امت کو سبق دینے کے لیے اپنی تقریریں لکھ دی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر دیا اور گویا ہمیں اپنے قلم پاک سے بتا دیا اپنی تحریروں سے ہم پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر تم اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ تمہارا ایمان باقی رہ جائے گا تمہارے ایمان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے جب انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہوگی اور اس کے بعد آپ ان علماء حق کی تقریروں کو سنیں گے کہ کس عالم نے کس مفتی مکہ مکرمہ رضی اللہ عنہ نے کس مفتی مدینہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کس طرح اعلیٰ حضرت سرکار کی تحقیق و تحقیق کا لوہا مانا اور اعلیٰ حضرت سرکار کی تحقیقوں کو سراہا اور اعلیٰ حضرت سرکار کی تصنیف پر اعلیٰ حضرت سرکار کو مبارکباد دی بلکہ انہیں مقرزین میں ایک مقرس کی تقریب کے جملے کا مفہوم کر دوں کہ وہ اس دولت المکیہ میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ تعالی اپنے بندوں کی مشکلوں کو امام احمد رضا کے وسیلے سے حل فرمائے گا اللہ کیا ہوا ایک مقدس قدسہ سے وہ اپنی تقریر میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ میں اور اس کتاب پہ تقریر لکھتا لیکن میں اس کتاب پر تقریر اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے میرے بندے بندے فلاں فلاں اے تو میرے لیے کون سا عمل لایا ہے کون سی نیکی لایا ہے تو میں یہ عرض کر دوں گا کہ اے میرے معبود میں نے تیرے محبوب کے سچے غلام کی کتاب دولت المکیہ پہ اپنی تقریر لکھتی ہے وہ نیکی لے کر آیا میں نے اپنی زبان میں اس تقریر کے عبارت کا مفہوم عرض کر دیا حضرات یہ کتاب علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نہایت شرح و بست کے ساتھ تمام مسائل شرعیہ اور ہم ایمان والوں کا کیا عقیدہ اور کیا ایمان ہونا چاہیے سرکار کے علم غیب پر ان تمام معاملات کو سیدی سرکاری اعلیٰ حضرت نے آٹھ گھنٹے کچھ منٹ میں لکھ دیا اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں محتاج نہیں چھوڑا اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی اس کتاب میں سائل کا مقصد سوال کرنے والے کی غرض و غائب سوال کرنے والے کی نیت سوال کرنے والے کا ارادہ ان سب کا ذکر فرماتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار باوجود اس کے کہ اپنے کتب خانے سے دور حالت بیماری یعنی حالت بخار میں ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی جلدی بھی ہے اور اس عالم میں ان وہابیوں نے اعلیٰ حضرت سرکار سے یہ سوال کر کے یہ چاہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سرکار یہاں اپنے کتب خانے سے دور ہیں علالت میں مبتلا ہیں یہاں ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب کے بھروسے پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے کرم کے سہارے اپنا فتوا دیتے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے کا نام ہی اللہ تعالی رکھا ہے کہ میرا ہر فتوا نبی کی عطا ہے میرے فتوا کا مجموعہ نبی کی عطایا ہے تو جسے نبی عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی کی عطا کسی سبب کے محتاج نہیں کسی ذریعے کے محتاج نہیں کسی وسیلے کے محتاج نہیں اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ سلاد وسلام کو اپنی تمام نعمتوں کا قاسم فرمایا ہے سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں میں نعمت نعمت الہیہ کا قاسم ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے اس حدیث پاک کے ترجمے میں فرمایا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونائن میں نعمت رسول اللہ کی تو معزز سامعین کرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر کے ہی وہ ظاہر میں کلمہ پڑھنے والا وہ ظاہری دکھاوے میں نماز پڑھنے والا وہ دکھانے کے لیے مسجد میں جانے والا وہ تمام کا تمام منافق اور منافقین کی وہ جماعت منافقین کا وہ گروہ کافر ہوا اور اس گروہ پر اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں کفر کا حکم واضح فرمایا اور نافذ فرما دیا چنانچہ تمہید ایمان شریف جیسی معتبر کتابیں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ روایت آپ کو پڑھنے میں پڑھنا آپ پڑھیں گے اور آپ کو پڑھنا ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو ذکر کر کے ایمان والوں کے ایمان کو زیادہ فرما دیا اور موجودہ وہابیوں اور آئندہ آنے والے وہابیوں اور پچھلے زمانے کے منافقین کو اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ واضح کر دیا اس روایت کو لکھ کر کہ جو سرکار کے علم غیب کا انکار کرے یا سرکار کے علم غیب کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کچھ سوچ اور فکر رکھے یا سرکار کے علم غیب کے بارے میں کچھ سوچنے لگے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ اسلام میں نہیں رہ جاتا ہے کفر اس کا مقدر بن جاتا ہے کفر اس کی تقدیر ہو جاتی ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے چنانچہ مشہور معروف روایت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا کہ ایک کی اونٹنی گم ہو گئی میں اپنی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اصل روایت تبھیل امام شریف میں دیکھیں تو سید عالم جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا فلاں مقام پر ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں جیسے ہی سرکار نے فرمایا کہ اونٹنی فلاں مقام پر ہے تو ان منافقوں نے جس جن منافقوں کے چیلے آج کے وہابیاں ہیں یہ آپس میں چینی گوئیاں کرنے لگے آپس میں کہنے لگے آپس میں باتیں کرنے لگے اچھا معاذ اللہ کروڑوں بار معاذ اللہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بھی بتانے لگے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوبُ وَنَلْعَبُ اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں یہ مفہوم آیت میں عرض کر رہا ہوں ترجمہ کنز ایمان شریف میں دیکھیں اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے یا ان سے سوال کریں گے تو جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم تو کھیل اور کود کر رہے تھے ہمارا مقصد حضور کی گستاخی کرنے کا نہیں تھا حضور کے علم غیب کے متعلق کچھ سوچنے کا نہیں تھا حضور کے علم غیب سے متعلق کوئی بیان دینا مقصود نہیں تھا لیکن قرآن مجید کا ارشاد سنیے بول اب اللہ و آیاتی ہی و رسول ہی کم تم تستا محبوبہ فرما دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو لا قد کفرتم بعد ایمانکم اب بہانے نہ بناؤ اب ہیلے مت تلاش کرو اب عذر مت کرو بے شک تم کافر ہو گئے ہو ایمان لانے کے بعد ایک آپ نے صرف حضور کے علم غیب کا انکار نہیں کیا صرف کے روپ میں مذاق کے روپ میں حضور کے علم غیب پر شک کیا اور قرآن مجید میں اسی مقام دوسری جگہ یوں ارشاد ہوا یا یہاں یہ قسم کھا کھا کے کہیں گے اللہ کی کہ ہم کچھ نہیں کہتے وَلَقَدْ قَالُوا ہاں بولے ضرور بولے بے شک بولے کلمت الکفر کفر کا کلمہ بولے کفر کی بولی بولے وَقَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وہ سب کے سب کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد تو میرے دوست اتنے نازک مسئلے پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ کتاب مستطاب لکھی اس کتاب کو پڑھتے چلے جائیں تو یہ وہاں بھی کہتا ہے کہ حضور کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی ارے اعلیٰ حضرت کا کرم تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب کو پڑھیے اور اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب کو سنیے بہرحال الحاظ محمد نعیم صاحب قبلہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کی تفصیل و شرح مجھ جیسا بے علم و بے ہنر تو کیا کر سکتا ہے بس دعا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے اس کتاب مستطاب اور اس مقدس کتاب اس پاکیزہ رسالے کے صدقے و تفیل میں ہمارے ایمان کو مولا تعالیٰ اور منور و مجلہ فرما دے ہم تو برکت کے لیے حصول فیض کے لیے اقتصاد فیض کے لیے اعلیٰ حضرت سرکار کی یہ کتاب سنیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالی تاخیر سنیں گے اعلیٰ حضرت سرکار کی اس کتاب کی ہزاروں خوبیاں ہیں جو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے نہ ہمارے پاس وہ عقل ہے نہ فہم ہے نہ فراست ہے نہ ادراک ہے نہ دل ہے نہ دماغ ہے لیکن جو بھی ہم اپنے طور پر محسوس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کتاب میں چھ فصلیں قائم فرمائی مگر اس کا نام اعلیٰ حضرت نے فصل نہیں رکھا نظر رکھا ہے نظر اول نظر دوم نظر سویم نظر چہارم یعنی پہلی نظر دوسری نظر تیسری نظر چوتھی نظر پانچویں نظر چھٹی نظر دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چاہیے کہ ہر چیپٹر کے آگے فصل لکھ دے جیسا کہ پرانے لوگوں کا دستور ہے فصل اول فصل دوم لیکن فصل کے معنی ٹکڑے کے ہوتے ہیں اور نظر کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سرکار نے دولت المکیہ میں نظریں قائم فرما کر ہم غلاموں کو یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہیں کہ جو نظر اول میں کانا وما یقون دیکھتے ہیں اولین اور آخرین دیکھتے ہیں اول سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اسے مصطفیٰ جان رحمت اپنی نظروں سے مشاہدہ فرماتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور پھر جیسی جیسی نظریں بڑھاتے چلے گئے دلائل کے انبار لگاتے چلے گئے اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ قبر نور پر اللہ و تعالی اپنی رحمت کے ساون بھادو برسائے کا نزول ہو کہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار کے قلم پاک نے ہم غلاموں کے ایمان کو محفوظ کر دیا مولا جل مرتے دم تک سب کو ایمان بالغیب کی سعادتوں سے مالا مال رکھے ایمان بالغیب کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ متقی کی پہلی صفت قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یؤمنون بالغیب یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان بالغیب ہی معتبر ہے ایمان بالغیب ہی قبول ہے اور جس کا ایمان ایمان بالغیب نہ ہو وہ یقیناً نہ مومن ہو سکتا ہے نہ اس کا ایمان معتبر ہے اس لیے کہ ایمان بالغیب کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرما دیا ہم دیکھیں نہ دیکھیں ہم سمجھے نہ سمجھے ہمارے دل و دماغ میں وہ بات آئے نہ آئے حضور آپ نے فرما دیا اب ہمیں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں بس آپ نے فرمایا اور ہم ایمان لے آئے یہ ہے ہماری ہمارے ایمان کی عظمت یہ ہے ہمارے ایمان کی بزرگی یہ ہے ہمارے ایمان کی بڑائی چنانچہ بہت سے واقعات ہیں جس میں مشہور زمانہ ایک واقعہ آپ حضرات نے بارہا علماء اہل سنت سے سنا ہوگا جسے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں بھی بیان فرمایا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا اور سرکار نے اس سے قیمت طے کر دی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر سے کاشانہ نور سے واپس آؤں گا اور تجھے اس کی قیمت چکاؤں گا اور یہ گھوڑا اپنے ساتھ لے جاؤں گا اتنی دیر میں ایک شخص پہنچا اس کو وہ گھوڑا پسند آیا اس نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے بیچنے والے نے کہا ہم نے سودا مسلمانوں کے آقا سے کر دیا ہے مسلمانوں کے مولا سے کر دیا ہے مسلمانوں کے سرور شاہ سے کر دیا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کتنی قیمت میں کیا کہا میں نے اتنی قیمت میں کیا تو اس نے کہا میں اس سے بڑھا کے قیمت دے رہا ہوں وہ حریث تھا لالچی تھا اس سے یہ پتہ چلا کہ لالچ ہی ایمان کو لے جاتی ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا وہ مشہور قول عبص مفتاح الزلہ لالچ ذلت کی کنجی ہے ایک بزرگ نے فرمایا جو اردو کے مشہور زمانہ شاعر ہیں جن کی کتاب سبرس مشہور زمانہ ہے اردو کی دنیا میں اس میں ایک شعر ہے جس کا جس مصرے کے قول کا مفہوم یہ کہ تمام کہ ہر حرف خالی ہے بہرحال اس لالچی حریث نے اس سے سودا کر لیا اتنی دیر میں سرکار تشریف لائے فرمایا یہ حوالے بیمار میرے حوالے کرو اس کی قیمت مجھ سے لو اس نے کہا میرا آپ کا کیا سودا تھا میں نے تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی سرکار نے فرمایا تم نے مجھ سے سودا کیا ہے اتنی قیمت میں سودا کیا ہے میں نے کہا تھا کہ میں کاشانے نور سے واپس آؤں گا تمہیں تمہاری قیمت چکاؤں گا اور تم سے یہ گھوڑا لے جاؤں گا اس نے انکار کیا اور پھر یہ کہا کوئی گواہ ہو تو لاؤ اتنی دیر میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کچھ بھیڑ اکٹھا ہو گئی سب خاموش رہے اس لیے کہ حضور نے ایک قانون جاری فرما دیا تھا کہ گواہی وہ دے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا جس نے اپنے کانوں سے سنا ہو اب کوئی گواہی دینے کے لیے بظاہر اس مجمع میں تیار نظر نہیں آیا لیکن سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمع کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا فرمایا ذرا دوبارہ کہہ دیجئے تو آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے یہ سودا طے کیا ہے میں نے قیمت طے کی ہے میں نے یہ کہا کہ جب میں گھر سے آؤں گا تو تجھے تیری قیمت دے کر اپنا یہ سودا لے جاؤں گا تو کا فرمایا یہودی کیا کہتا ہے یہ ظالم کیا کہتا ہے یہ یہ اخبس فساق و فجار کیا کہتا ہے تو یہ ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ کوئی گواہی ہو تو لاؤ تو حضرت خزیمہ تڑپ جاتے ہیں ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے سودا کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے قیمت طے کی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں گھر سے قیمت لا کے دوں گا میں گواہی دیتا ہوں کہ سارا سودا میرے سامنے ہوا ہے تو سرکار نے ہم غلاموں کو سبق دینے کے لیے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خزیمہ جب میں نے یہ سودا طے کیا تھا تو تم میری مجلس میں نہ تھے تم میرے سامنے نہ تھے تم نے اپنے کانوں سے نہ سنا تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تم نے کیسے گواہی دی یہ ساری مفہوم میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں ممنوع عبارت نہیں عرض کر رہا ہوں تو حضور سرکار خزینہ نے قدم رسالت کو اپنی نگاہوں سے چوما اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے کہا کہا کہ اللہ ایک ہے تو ہم موجود نہ تھے آج کے کہنے پر گواہی دے دی ہے جب آپ نے کہا کہ جنت ہے تو ہم نے نہ دیکھا آج کے کہنے پر گواہی دے دی ہے جب آپ نے فرمایا محشر ہے ہم نے ہم نہیں تھے آج کے کہنے پر گواہی دے دی ہے تو یا رسول اللہ علیہ کا سلاد جب ہم غیب پر ایمان آپ کے کہنے پر کرتے ہیں تو یہ تو عالم شہادت کی بات ہے لہذا معزز سامعین کرام مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غیب دانی پر ایمان رکھے حضور کے علم غیب پر ایمان رکھے اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بقدیر مفہوم آیت پاک کہ میرا حبیب غیب بتانے پر بخیل نہیں تو کون بخیل نہیں ہوگا اگر کہا جائے بالفر بفرض غلط میں ایک تمثیل دے دوں اور تمثیل دے کے سمجھاؤں کہ فلاں شخص خرچ کرنے پر بخیل نہیں تو غریب ہوگا تب اس کے لیے کہا جائے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تب یہ کہا جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بخیل نہیں ہے خوب خرچ کرتا ہے تو بالکل صاف بات ہو گئی کہ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 پوری کتاب کو بیان فرما دیا ہے خطبہ اجمال ہے اور پھر آگے والی تمام عبارتیں اس اجمال کی تفصیل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سب خوبیاں اللہ کو جو جمیع علوم کا کمال جاننے والا ہے گناہوں کا بڑا بخشنے والا عیبوں کا بہت چھپانے والا پوشیدہ راز پر اپنے پسندیدہ رسولوں کو مسلط کرنے والا اور سب سے افضل درود اور سب سے قابل تر طالب ان پر جو ہر پسندیدہ سے زیادہ پسندیدہ ہر پیارے سے بڑھ کر پیارے ہیں غیبوں کا اطلاع پانے والوں کے سردار جن کو ان کے بتانے والے رب نے خوب سکھایا اور اللہ کا ان پر فضل بہت بڑا اور اللہ کا ان پر فضل بہت بڑا ہے سبحان اور وہ ہر غیر پر امین اور غیر کے بتانے میں وکیل نہیں سبحان اور نہ اپنے رب کے احسان سے کچھ کوشید کی میں ہے کہ جو ہو گزرا یا آنے والا ہو ان سے چھپا ہو تو وہ ملک کو مضبوط کے مشاہدہ کو دیکھ رہے ہیں اس میں ان سے جھگڑتے ہو اللہ نے ان میں قرآن اتارا ہر چیز کا روشن بیان کر دینے کو سبحان تو حضور نے تمام اگلے پچھلے علوم اگزوقہ بنوایا اور ایسے علموں پر جو کسی حد پر در اور گنتی ان تک پہنچنے سے تھک رہے سبحان رب سے مدد لیتے ہیں سامعین کرام اس کتاب پاک کا ترجمہ حضور سرکاری حجت الاسلام شہزاد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی المولا تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حضور حجت الاسلام کا ہم نکم غلاموں پر احسان ہے کہ حضور حجت الاسلام نے عربی کے اس رسالے کا اعلیٰ حضرت کی عربی کی اس کتاب عدالت المکیہ کا اردو میں ترجمہ فرما دیا تاکہ ہم جیسے نہ سمجھ بھی ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر لیں جو اعلیٰ حضرت سرکار نے بیان فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے خطبے ہی میں اس پوری کتاب میں کیا کچھ بیان کرنا ہے کیا مسائل اعلیٰ حضرت سرکار کو ذکر کرنا ہے کن مسائل کی روشنی میں اعلیٰ حضرت سرکار کو گفتگو فرمانا ہے کن مسائل کو اعلیٰ حضرت کو واضح فرمائیں گے اعلیٰ حضرت سرکار نے خطبے ہی میں بیان فرما دیا اللہ رب العالمین جل مجہ الکریم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا سبق یہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا علم قدیم اور علم ذاتی یعنی اللہ کو جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے اس کو کسی نے بتایا نہیں نہ اسے کوئی بتا سکتا ہے نہ وہ کسی کے بتانے سے جانتا ہے اس کا جو کچھ بھی علم ہے وہ اپنا ہے اور بذات ہے اللہ رب العالمین کا علم وہ سمندر ہے وہ لامتناہی بحر لامتناہی ہے کہ جس کا کوئی کنارہ جس کی کوئی حد مخلوق کے علم میں نہیں مگر اس سمندر سے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اتنا بڑا چلو اتنے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی کا ایک چلو لے لیجئے اتنا عظیم چلو اتنا عظیم قطرہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا کہ اس محبوب کا علم ساری مخلوق کے علم سے کہیں بڑھ کر کہیں زیادہ بڑا سمندر ہو گیا ہے رب کے علم کے سمندر کا ایک چلو اور ایک قطرہ تمام مخلوقات کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پر علم کا ایک سمندر ہے اور وہ ایسا سمندر ہے کہ ساری مخلوق اسی سمندر سے اپنے علم کی پیاس بجھاتی ہے ساری خلقت اسی سمندر سے اپنے علم کو دیتی ہے یعنی حضور براہ راست اللہ سے پاتے ہیں اور ساری کائنات حضور سے پاتی ہے یعنی سرکار اللہ کے درمیان سبب ہیں حضور سبب عظیم ہیں وسیلہ عظما ہیں یہاں تک کہ سیدنا آدم آدم نبینا نبی نہ وسلام و دیگر انبیاء و مرسلین و دیگر مخلوقات الہیہ ملائکہ وغیرہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جس کو جس قدر بھی علم ملا ہے وہ سب رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے حضور کے وسیلے سے ملا ہے حضور کے سبب سے ملا ہے اللہ نے سوائے مصطفیٰ کے اور کسی کو براہ راست کچھ نہیں عطا کیا سب کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے عطا کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے سبب سے عطا کیا ہے اور سامعین کرام کسی خطبے میں سیدنا آدم علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے علم کا ذکر اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تو سرکار آدم علیہ السلام کا علم قرآن مجید سے معلوم کیجئے کہ ان کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا مفہوم آیت پاک کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو ہر اسم کا ہر تمام اسما کے علوم عطا فرما دیے اور ایسا علم عطا فرما دیا کہ جب ان اسما کو ملائکہ پر پیش کیا گیا ثم عرضهم على الملائکہ جب ان کو ملائکہ پر پیش کیا گیا فقالا تو کہا ہم بھی اونی بھی اسما تم ہمیں بتاؤ ان اسما کے نام اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو مفہوم آیت عرض کر رہا ہو تو ملائکہ بیک زبان بول اٹھے سبحانک لا علم لنا پاک ہے تیری ذات ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں بتا دیا بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے تو جس علم کو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا اور اس علم کو فرشتے نہ بتا سکے وہ علم بھی مصطفیٰ ہی کے سمندر سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا ہے یہ بات سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی اب جب قرآن مجید نے سرکار آدم علیہ السلام کے لیے فرما دیا کلحا تو وہاں بھی بتائے کہ کلحا سے کون سی چیز الگ ہے کہ جو سرکار آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے نہ بتایا تو جب اللہ تعالی نے سرکار آدم کو علم کل دے دیا کوئی چیز باقی نہ رکھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم کل بھی علم الہی اور علم مصطفیٰ کے مقابلے میں بات ہے پورا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تو صرف عرض کرنا یہ ہے کہ جسے کل علم دے دیا گیا ہو اور انہوں نے مصطفیٰ کے سمندر سے پایا ہو مصطفیٰ کے وسیلے سے پایا ہو جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم غیب کی عظمت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا حضور کے علم غیب کا کیا حال ہوگا حضور کے علم علم غیب کی کیا انتہا ہوگی اسی لیے سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ غالباً قصیدہ بردہ شریف کا وہ شعر بھی لائے کہ جب سرکار سے لوگوں کو علم غیب ملا علم پاک ملا تو سرکار کا وہ علم پاک ہے کہ کوئی نقطے پر ٹھہر گیا کوئی اعراب پر ٹھٹک گیا گویا اللہ تبارک و تعالی سے حضور براہ راست اس کے کرم و عطا سے مدد لیتے ہیں اور سرکار سے ساری کائنات مدد فراہم کرتی ہے حضور ہی سے سب مدد لیتے ہیں حضور ہی سب کو مدد فراہم کرتے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے دو لفظوں میں ہمیں سمجھایا جو شعر میں نے پہلے پڑھا تھا کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونائن میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی وبارک سامعين الكرام ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور کو پیدا فرمایا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ علم غیب عطا فرمایا یہ وہاں بھی جیسا کہ تھانوی ملعون النسل مر کے جہنم میں چلا گیا اس خبیص نے اپنی کتاب خزر الایمان میں یہ خباصت بکی کہ اس میں حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص معاذ اللہ معاذ اللہ ایسا علم غیب تو ہر پاگل ہر بچے ہر دیوانے ہر جانور ہر چوپائے کو حاصل ہے لعنت اللہ علی المرتد لعنت اللہ علی المرتدین لعنت اللہ علی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان وماتوا وهم کفرفا بے شک جو کافر ہیں اور حالت کفر میں مر گئے علیہم لعنت اللہ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لانت ہے اور اس کے تمام فرشتوں کی تمام انسانوں کی لانت ہے ایسے مرتدین پر پر ایسے کفار معزز کرام اللہ رب العالمی الکریم نے اپنے محبوب کو جیسا علم دیا ہے ویسا علم تو اللہ نے مخلوق میں کسی کو نہیں عطا کیا ہے حضور افضل و عالم ہیں کیونکہ اللہ و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہ حب الوزر اللہ تاک ہے وہ تاک کو پسند کرتا ہے اللہ خالق ہونے میں بے مثال بذات مالک ہونے میں بے مثال بذات رب ہونے میں بھی بے مثال بذات رزاق ہونے میں بے مثال بذات اللہ ہونے میں بے مثال معبود ہونے میں بے مثال اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ساری مخلوقات میں حضور کو محبوب ہونے میں بے مثال کر دیا ہے سید الرسل ہونے میں بے مثال کر دیا ہے سید الانبیاء ہونے میں بے مثال کر دیا ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے اس حدیث پاک کو ایک شعر میں منظوم کیا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا حضرات ہو گیا کیا نہیں پڑھیے ہم سو سال کے بعد تیز اصل میں میں مکہ محسمہ میں مقیم تھا میرے پاس ان میں سرور عالم عصر کے وقت پچیس چار تیرہ سے تیئیس کو ان کی ہجرت سے جنہوں نے الجے تمام فرمائی اور رائے حق روشن کر دی ان پر سب سے قابل تر درودے اور سب سے افسر تر سلا ایک سوال آیا اور میرے مال میں ایک بحث بہادیوں کا اٹھایا اللہ تعالیٰ علم و سے بھرا ہوا ہے جو دریاؤں کے کے پاس پاس ہو ایک پسماندہ اس کا کیا جانا اللہ اللہ علاوہ وہ ہمارے سرداروں علماء مکہ نے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور باقی جتنے مسائل میں وہابی خلاف کرتا ہے ایک دو بار نہیں بارہا جذمدار پیش اور یہ بندہ ضعیف اپنے قبی و لطیف رب کے فضل سے باپ دادا سے چمکتی سنت کی خدمت میں ہے سبحان اور وہاں پر قیامت قائم کیے ہوئے ہیں سبحان میں نے دو سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کی اور ان کے بڑوں کو دو چار سمے نہیں بلکہ مقصرت دعوت مناظرہ دی تو ان میں سے کسی نے لوٹ کر جواب نہ دیا اور مغرود ہو کر رہے ساتھ میں نے ان کے بڑوں کو ہزار بار چپ کر سبحان سبحان جانا کہ یہ دین مدین امان میں ہے بے شک اور جو کوئی اس کی مدد کرے منصور محفوظ ہے سبحان اللہ کا کام یوں ہی ہے آپ نے اعلیٰ حضرت سرکار نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ آپ نے سن لیا اور کتاب ذرا کھلی رکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سوال ہندوستانیوں نے کیا تھا اور اعلیٰ حضرت سے کیا تو ذہن میں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہندوستانی مکہ مکرمہ میں پہنچ کر اعلیٰ حضرت سے کیوں مسئلہ پوچھیں بریلی شریف میں تو نہیں پوچھ رہا اور علم غیب کا مسئلہ بریلی شریف میں تو استفتا نہیں کیا مکہ مکرمہ میں جہاں مکہ مکرمہ میں علم و ہدایت کے آفتاب و محتاب موجود ہوں ایک سے ایک علماء موجود ہوں مفتیان حرمین طیبین موجود ہوں مفتی مفتیان حرم پاک موجود ہوں تو اگر کسی ہندوستانی کو عربی میں دیکھیے سوال بھی کاہے میں کیا پہلے دھیان رکھیے گا عربی میں کیا ہے کہیں ایسا نہ کہ کوئی شخص یہاں سے جانے کے بعد یہ کہہ دے کہ چونکہ بھائی وہ ہندوستانی تھا وہ عربی جانتا نہیں تھا اس لیے اعلیٰ حضرت سے اردو میں مسئلہ پوچھ لیا اور وہ مکہ شریف کے عالم تھے اس لیے ان عربی اس ہندوستانی حاجی کو آتی نہیں تھی اس لیے عربی میں کیسے وہ مسئلہ پوچھتا ان نجدیوں نے عربی میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عربی میں مسئلہ پوچھنا تھا اور عربی میں جواب لینا تھا تو مفتی حرم پاک سے مسئلہ پوچھتے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے انکساری کے طور پر خوب فرمایا کہ یہاں کے علماء چھلکتے ہوئے دریا ہیں میں ایک پسماندہ نہر ہوں مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت لیکن مسئلہ پوچھا ہی اس لیے تھا کہ اب تک تو اعلیٰ حضرت نے سبحان سبوح جیسی مارکت الارا کتاب لکھ کر تمام وہابیوں کو خائب و خاصر و چپ کر دیا ہزاروں بار اب انہوں نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے سوال ایسا کرو کہ اعلیٰ حضرت جواب نہ دے پائیں اور ہم بھی جا کے وہابی جماعت میں ہنسیں اور کہیں کہ بہت قابل تھے بہت عالم تھے بڑے اہل علم تھے دیکھا دیکھا مکہ مکرمہ میں جب ہم نے سوال کیا تو ان سے جواب نہ بن پڑا وہ بھی چپ چاپ رہے خاموش رہے مگر ان وہابیوں کو معلوم نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت سرکار مصطفیٰ جان رحمت کی ادا سے وہی قلم لے کر بیٹھ گئے اور مقام ابراہیم پر بیٹھ کر آٹھ گھنٹے کچھ منٹ میں ایسی کتاب لکھ دی ایسا جواب لکھ دیا کہ قیام قیامت تک انشاءاللہ وہابیوں سے اب اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے تو تیرہ سو تیئیس ہجری میں وہ گنگ جہنم رسید گنگو ہی مرا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے جس کے رد میں سبحانہ سبو لکھا اور غالباً پچیس ضلع حجا بعد نماز عصر یا بوقت عصر کیا لکھا بوقت عصر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہابیوں نے سازش کر کے پلاننگ کر کے اسکیم بنا کر سوال کیا اور شریف مکہ علیہ رحمہ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ یہ وہ مولانا احمد رضا ہے معاذ اللہ رب العالمین جو علم مصطفیٰ کو علم خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں معاذ اللہ جو نبی کے علم کو علم الہی کے برابر ٹھہراتے ہیں تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں کے علماء نے رد وحابیت میں بہت ساری کتابیں لکھی علم غیب مصطفیٰ پہ بہت ساری کتابیں لکھی اب اس سوال کی کوئی ضرورت نہ تھی مگر ان وہابیوں نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا اور اس نیت کے ساتھ کیا کہ حضور اعلیٰ حضرت خاموش ہو جائیں گے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار اس وقت تک دو سو کتابیں رد وحابیت میں لکھ چکے تھے جس کا ذکر سرکار اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا اور وہاں بھی حیران تھا پریشان تھا مگر اعلیٰ حضرت سرکار کے قلم نے انہیں زندہ رہنے کے قابل نہیں کیا یہ اور بات ہے بے حیا باش آنچ خواہی گن بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہدایت ہے اس کے اختیار میں ایمان ہے دولت المکیہ الغیبیہ کو ان مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ رب العالمین جل مجدہ الکریم الدولت المکیہ کی برکتوں سے ہمارے ایمان کو اور کامل و اکمل فرمائے ہمارے ایمان کو اور مکمل فرمائے اور ہمیں اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے حضور ہی کی محبت میں جلائے حضور ہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے حضور ہی کی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہم سب کا حشر و نشر فرمائے اور ہماری تو یہ آرزو ہے کہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ ہو بھلے لوا کے تلے سنانے میں کھلے رضا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 اور ہم سب کی توبہ قبول فرمائے آئیے توبہ کا کلمہ ہم بھی اپنی زبان سے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ربی و اتوب الی لا الہ الا اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته